حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک غلام مانگنے کے لیے حاضر ہوں ترمسی نے اس روایت میں یہ سمجھ کہ دو دو طرح کی چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو تلقین فرمائی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا تھی اور ان سے اتنا تعلق تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ جب وہ حاضر ہوتی تھیں آپ کے گھر میں تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کا ماتھا چونتے تھے اور انہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے اور بڑی محبت سے فرماتے تھے کہ بھی تم منی یہ تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے یہ فاطمہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں جب خود تشریف لے جاتے تھے تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہی کرتی تھیں سر مبارک چومتی تھیں اور اپنی جگہ پہ تشریف فرما ہونے کے لیے درخواست کرتی تھی تو فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں حدیث تو بہت طویل ہے اس کا جو حصہ اس وقت کرنا مقصود ہے وہ دو روایات ہیں ایک روایت میں تو یہ آیا ترمیزی کی روایت میں تنوع کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ گھر کے کام کاج کے لیے کوئی نوکر کوئی خادم رکھ دیں تو آجر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے یہ دعا کرتی رہا کرو اور یہ کہا کرو کہ اللہ مربسما وات صبر العظیم اس دعا کو غور سے سنیے اور اس لیے بھی کہ باپ اپنی بیٹی سے زیادہ کس کو اچھی چیز سکھا سکتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح اللہ کے محبوب تھے اور ان کی ہستی میں ایک پہلو باپ ہونے کا بھی تو تھا تو انہوں نے اپنی بیٹی کو کیسی عجیب دعا سکھائی کیسی اچھی اور عمدہ دعا تلقین فرمائی ارشاد فرمایا اپنی بیٹی سے کہ فاطمہ یوں اللہ سے کہا کرو کہ اللہ مربص سب اللہ جو ساتوں آسمانوں کا پروردگار ہے رب العظیم اور عرش جیسی بڑی چیز کا پروردگار ربنا و رب کل شعین ہمارے پروردگار اور ہر چیز کے رب منزل والانجیل تورات اور انجیل کو نازل کرنے والے قرآن اور اللہ جس نے قرآن کو نازل کیا ہے فالق الحب و اللہ جو گٹھلی اور جو بیج سے پودے کو نکال لیتا ہے اعوذ بک من شر کل شعین انت بناسیت ہی اے میرے پروردگار میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں ہر اس چیز کے شر سے انت آخذ بناسیت ہی جس چیز پر آپ کا بس چلتا ہے اور اللہ جس چیز پہ آپ کا قبضہ کیسا عمدہ جملہ ہے یہ سب دعا میں تعوض آیا ہے کہ پناہ مانگتی رہیں پناہ مانگتے رہو اللہ سے تو کون سی ایسی چیز ہے دنیا میں کائنات میں جو اللہ کے قبضۂ قدرت سے باہر ہو کوئی بھی چیز ایسی نہیں تو ارشاد فرمایا کہ یوں کہو کہ اوزبے کا شعین اللہ ہر اس چیز کے شر سے میں تیری پناہ مانگتی ہوں سیت ہی جس کی پیشانی خدایا تیرے ہاتھ میں ہے جس کا تو مالک ہے امتل فلئی قبل کا شعیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں ارشاد فرمائی ہیں غالباً یہ سب سے مشکل حصہ ہے سب سے مشکل دعا یہ ہے جس کا سمجھنا حد دشوار ہے بس یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے بتا دیا اسی لیے اتنے عظیم الفاظ ہیں جو آپ نے اپنی بیٹی کو سکھائے ہیں کہ چاہیے ہر آدمی اس طرح پڑھے فرمایا کہ یوں کہا کرو انت تل اول قبل کا شعیون اللہ آپ سب سے پہلے ہیں اور آپ سے پہلے کوئی نہیں وانت الآخر فلیس آخر کا شعین اور اللہ آپ سب سے آخر پہ ہیں اور آپ کے بعد کوئی چیز نہیں ہے وانت ظاہر اور اللہ آپ ظاہر ہیں فلح کا شعین اور اللہ آپ سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے وہ انت الباطن اور اللہ آپ باطن ہیں فلیس دونہ کا شعین تیرے علاوہ کوئی چیز کائنات میں نہیں ان الفاظ کی تشریح بس ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو صاحبزادی کو دعا سکھائی اور فرمایا پھر یہ کہا کرو ایک بیان ندعین اللہ میرے قرض کو ادا فرما دے وغنی من الفقر اور اللہ مجھے فقر و فاقہ سے بے نیاز کر دے خدا فقر سے میری جان چھڑا دے یہ ہستے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تلقین فرمائی تھی ترمزی کی روایت میں تو یہ آیا ہے اور بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے دونوں روایات صحیح ہیں دونوں ہی چیزیں سکھائی ہوں گی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کا ذکر کیا ہے اور اس کے آخر پہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کما اللہ میں تم دونوں کو یعنی علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ دونوں کے متعلق فرمایا کہ میں تم دونوں کو ایسی چیز سکھا دوں خیر خیراللہ کمامن خادم کما جو تم تم دونوں کے لیے نوکر سے بھی اچھی ہو تو انہوں نے عرض کیا ضرور تو آپ نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے کہ تم لوگ بستر پہ لے جاؤ تو تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد للہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے نوکر سے اچھی چیز ہے جو تمہیں بتا رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سنا اور اتنی پابندی سے پڑھتے رہے اتنی پابندی سے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ عجیم نے جب یہ بات یہ حدیث لوگوں کے سامنے بیان کی تو کسی نے کہا کہ امیر المومنین آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں انہوں نے کہا ہاں اس نے کہا ولیلت سفین اور جب سفین کی جنگ ہوئی تھی اس رات کو بھی آپ نے پڑھا تھا وہ تو ساری رات لشکر لڑتے رہے تھے آپس میں اور آپ کھڑے رہے تھے تو سید عبی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بالکل میں اس رات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو نہیں بھولا تھا ہاں اس دن اس مرتبہ یہ ہوا تھا کہ رات کو پڑھنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تھی مگر یہ کہ پڑھا میں نے اس رات بھی تھا حضرت تو فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو پلے باندھ لیا اور مسلسل جتنے دن زندگی کے باقی رہے وہ عنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلقین کے مطابق رات کو سونے سے پہلے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد للہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھتی رہیں اس حدیث پہ بہت اچھی بات حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے بخاری کی شرح فت الباری میں لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ تمہارے لیے نوکر سے یہ چیز اچھی ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ تم لوگوں کو نوکر کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی زندگی میں بس اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہوئے اپنے چل, پاؤں کو چلتے چلتے دنیا سے چلے جاؤ گے تمہیں کسی کی خدمت کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی یہ اتنی اچھی چیز ہے نوکر تو اس لیے ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی قوتیں کم ہو جاتی ہیں کام کبھی بڑھ جاتے ہیں اپنے اپنے پیشوں کی نوعیت ہوتی ہے تو ہیلپرز کی ضرورت ہوتی ہے تو ذاتی زندگی میں انسان ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں کسی ہیلپر کے بغیر اپنے کام انجام دوں کھانا میں خود کھا لیا کروں پینا ہے تو خود پی لیا کروں کپڑے پہننے ہیں اس کے لیے خود اپنا چوائس اور اپنا بندوبست کروں کون کون ایسا شخص ہوگا جو یہ چاہے گا کہ محتاجی کی زندگی بسر کرے اور کسی کا محتاج ہو جائے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری وقت تک اس کے ہاتھ پاؤں کو سلامت رکھے تو دیکھیے کتنی اچھی بات تلقین فرمائی فرمایا کہ یہ تمہارے لیے نوکر سے بہتر ہے یعنی نوکروں کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی اور اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہوئے اپنے پاؤں سے چلتی ہوئی دنیا سے چلی جاؤ گی اس لیے یہ حدیث ایسی ہے کہ اس پہ عمل کرنا چاہیے اور یہ جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اس پر بھی عمل کرنا